میرا حذیفہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے مسلمانوں تم نے تو اپنی مسجدوں کو ویران کیا تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کیا تم نے اپنے چہروں پر سے نبی کی سنت کو ذبح کیا تم نے حرام کھا کھا کے اسلام کا بیڑا غر کرنے کی کوشش کی تم نے علماء کے خلاف ساشے رچ رچ کے ان لوگوں کو رسوا کیا تم نے مجاہدوں کو دہشت گرد سمجھا مگر میرا وہ حذیفہ اللہ اس کے درجات بلند کر دے بابری مسجد کے قریب پہنچا وہاں مندر بنا ہوا تھا داڑے مار مار کے رونے لگا اللہ میں جوان ہوں میری جوان جانے کا کیا فائدہ مسجد پہ بت رکھے ہوئے ہیں اللہ میرے جسم میں طاقت ہے اس طاقت کا کیا فائدہ کہ میں مسجد کو آباد نہیں کرا سکا پاکستان میں فون کرتا ہے ہم نے پوچھا کیا حال ہے رونے لگا کہ اماں شکوا کر رہی تھی بابری مسجد شکوا کر رہی تھی ہم نے کہا کیا چاہتے ہو کہا بیٹا مانگتی ہے بابری مسجد حذیفہ مانگتی ہے مجھے اجازت دے دو میں مندر کو تحس نحس کر دوں گا اور زندگی آنی جانی ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکے گا کہ حضور کی امت ختم ہو گئی جب شہادت کا وقت آیا دو دن پہلے خیر سندھ میں اس کی والدہ نے خواب میں دیکھا چھ فٹ لمبا بیٹا آ رہا ہے اما کے سر پہ تاج رکھ رہا ہے اما روتی ہوئی اٹھ گئی عالم کے پاس گئی کہ تعبیر دے دو عالم چپ بیٹھ گیا ادھر سے خبر آ گئی کہ اس نے ماں کے سر پہ شہادت کا تاج رکھ دیا ہے